سفیان بن کے بجائے معمر نے زہری سے مذکورہ بالا سنت کے ساتھ خبر دی اور کہا کہ آپ ایک انصاری کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو پچپن